میں Mehdi Hasan professor of journalism اب تک ہم نے پاکستان کے میس میڈیا پہ جو بات چیت کی ہے اس میں آزادی سے پہلے کا جو پس منظر ہے اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی اب چودہ اگست انیس سو سینتالیس کے بعد جب پاکستان مغرض وجود میں آ گیا اس کے بعد پاکستان کے میس میڈیا کیا صورت حال رہی اور جب ہم میس میڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت صرف اخبارات کے علاوہ ریڈیو تھا اور فلم تھی فلم مکمل طور پہ تفریح کا ذریعہ تھی اس سے کبھی اس وقت تک اور شاید آج بھی کوئی ایسا کام نہیں لیا گیا جو بعض ترقی یافتہ ملکوں میں فلم سے لیا گیا پروپیگنڈے کا یا لوگوں کو پرسویٹ کرنے کا یا ان کو نئے نظریات اور نئے آئیڈیاز دینے کا پاکستان میں یہ کام ابھی تک فلم سے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اگرچہ ڈاکومنٹری فلم کے حوالے سے سرکاری محکمے جو ڈاکومنٹریز بنایا کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک ان میں یہ بات پیش نظر رکھی جاتی تھی کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے ذریعے سے ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے لوگوں تک وہ پہنچا دیا جائے لیکن مجموعی طور پہ فلم کو ایک سنجیدہ ذریعہ ابلاغ کے طور پہ یا میس میڈیم کے طور پہ پاکستان میں ابھی تک استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جہاں تک ریڈیو کا تعلق ہے ریڈیو ہم نے پہلی ڈسکشن میں ذکر کیا تھا کہ انیس سو ستائیس میں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو علاقہ تھا متحدہ ہندوستان میں انیس سو ستائیس میں ریڈیو متعارف ہو گیا تھا اور جن علاقوں میں پاکستان بنا ان میں بھی پہلا ریڈیو اسٹیشن انیس سو ستائیس میں قائم ہو چکا تھا وہ ریڈیو اسٹیشن پشاور کا تھا عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید پہلا ریڈیو اسٹیشن لاہور کا تھا ایسا نہیں ہے پہلا ریڈیو اسٹیشن پشاور کا تھا اور وہ ریڈیو اسٹیشن انیس ستائیس میں جو پشاور میں قائم ہوا تھا وہ محکمہ زراعت کے ماتحت تھا اور محکمہ زراعت اس سے کسانوں کو کچھ ہدایات دینے کی کوشش کرتا تھا علاوہ اس کے کہ ریڈیو کو سب کانٹیننٹ میں اور پاکستان میں تفریح کے ذریعے کے طور پہ خاص طور پہ موسیقی کے لیے جو استعمال ہے اس کا اس کے حوالے سے اس وقت بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا تو ان دو کے علاوہ جو اہم ذریعہ ابلاغ تھا جو ہمیشہ سے اہم رہا ہے اس علاقے میں وہ اخبارات تھے جب ہم اخبارات کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ پاکستان کے جو اخبارات تھے اور خاص طور پہ آزادی کے فوراً بعد جو اخبارات موجود تھے ان پہ آزادی سے قبل کی جو تحریک تھی آزادی کی تحریک تھی اور خاص طور پہ پاکستان کی تحریک تھی پاکستان کو ایک علیحدہ ملک کے طور پہ تسلیم کرانے کی بات تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جن کو محمد علی جناح عام طور پہ مسلم انڈیا کہا کرتے تھے ان کے ایک تشخص کی بات تھی تو اس کام کے لیے کیونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اخبارات بہت کم تھے ان کے وسائل بھی کم تھے لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مسلمان اخبار نویسوں نے اور ان کے مالکوں نے جس پرجوش صحافت کی ابتدا کی تھی پاکستان بننے کے بعد ہمارے اخبارات کافی عرصے تک اس سے متاثر رہے بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر آپ تحقیق کریں اور بغور مطالعہ کریں پاکستانی اخباروں کا تو بہت سے اخبار آج بھی اسی انداز صحافت سے متاثر نظر آتے ہیں حالانکہ اصل بات یہ ہے آزاد ملک کی صحافت اور ایک غیر ملکی طاقت کے غلام یا ماتحت جو ملک ہو اس کی صحافت میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے جو ہمیں پاکستان بننے کے فوراً بعد آزادی کے بعد کے جو اخبارات ہیں ان کے رویے میں کچھ بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آزاد ملک کے طور پہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایک جمہوری نظام کو متعارف کرانے کے لیے اخبارات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن آزادی کے فوراً بعد پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش تھے ان میں سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا تھا پاکستان کا اعلان ہونے کے بعد سب کانٹیننٹ میں جو فسادات شروع ہوئے تھے کرمنل رائٹس کہتے ہیں جنہیں ہم مذہب کی بنیاد پہ جو فسادات ہوئے تھے ہندوؤں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ان کی وجہ سے پورے ملک میں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ان کے بہت سے علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کا ایک سنجیدہ مسئلہ موجود تھا بہت سی عورتیں اغوا کر لی گئی تھیں ایک کروڑ کے قریب مہاجر جو ہیں وہ ہندوستان سے مسلمان وہاں سے ترک وطن کر کے پناہ گزین کے طور پہ پاکستان میں آئے تھے ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا پاکستان سے ہندو اور سکھ سرکاری ملازمین گورنمنٹ فنکشنریز وہ ترک وطن کر کے ہندوستان چلے گئے تھے اور ان کی جگہ ابھی پوری طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منظم نہیں ہو سکی تھی اسکول کالج بند تھے جو فسادات کے دوران بند ہو گئے تھے تو یہ تمام مسائل جو تھے یہ ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ سیاسی مسائل جن میں جمہوریت کا قیام آئین بنانے کا کام پاکستان کا اور لوگوں کو جمہوری حقوق کے بارے میں باشعور کرنے کا کام اخبارات نے اس کو پس پش ڈال دیا یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کو پس پش ڈالنے پر مجبور ہو گئے اخبار کیونکہ یہ باقی مسائل جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتے تھے یہ فوری اہمیت والے مسائل تھے جن پہ اخبارات کی توجہ زیادہ تھی اس وقت تک اخبار سارے وہی تھے جو آزادی سے پہلے لاہور سے یا اور دوسرے شہروں سے ڈھاکے سے یا چھوٹے شہروں سے بعض چھوٹے اخبار نکلتے تھے کراچی ابھی زیادہ بڑا مرکز نہیں بنا تھا اخباری صنعت کا کراچی مرکز اس وقت بنا جب پاکستان آزاد ہونے کے بعد کراچی کو دارالحکومت قرار دیا گیا آزاد پاکستان کا اس وقت بہت سے اخبار دلی سے کراچی شفٹ ہوئے اور کچھ کراچی سے بھی نئے اخبارات نکلے اس کے بعد لاہور سے بھی نئے اخبارات کا سلسلہ شروع ہوا جو اخبار پہلے سے موجود تھے لاہور میں ان میں ذمہ دار تھا جو کافی عرصے سے شائع ہو رہا تھا اور پاکستان کی تحریک میں اور آزادی کی جدوجہد میں اس کا بہت نمایاں کردار رہا نوائے وقت تھا لاہور سے جو انیس سو چوالیس سے روزنامے کے طور پہ لاہور سے شائع ہو رہا تھا انقلاب تھا جو انیس سو اٹھائیس میں نکلنا شروع ہوا تھا لیکن انیس سو اڑتالیس میں وہ اخبار بند ہو گیا انگریزی کا ایک اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ جو ہندوستان کے دو قدیم ترین اخباروں میں جس کا شمار ہوتا تھا اور وہ پاکستان بننے کے بعد بھی انیس سو تریسٹھ تک لاہور سے شائع ہوتا رہا انیس سو تریسٹھ میں اس کو ایک پاکستان کے صنعت کار نے خرید کے اس کو بند کر دیا تھا اور جہاں اس کا تاریخی دفتر تھا اس کی عمارت تھی مال روڈ پہ اس جگہ انہوں نے ایک کمرشل پلازا جو ہے وہ بنا لیا تھا اخبار بند کر دیا تھا نے پاکستان ٹائمس جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے تھے وہ پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے شائع ہونا شروع ہوا تھا اور کراچی سے ڈان جنگ اور انجام یہ تین اخبار جنہوں نے دلی سے کراچی شفٹ کیا تھا وہ شائع ہوتے تھے اور کیونکہ کراچی دارالحکومت تھا اس لیے وہاں کے ان تینوں اخباروں کی ایک خاص اہمیت بھی تھی پھر لاہور سے انیس سو اڑتالیس میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ جو پاکستان ٹائم شائع کر رہا تھا اس نے ایک نیا اردو کا اخبار شروع کیا روزنامہ امروز اس سلسلے میں ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ امروز اور پاکستان ٹائمز جو ادارہ شائع کرتا تھا اس میں اتنے بڑے بڑے نام یکجا ہوئے تھے پہلی بار جو اس سے پہلے بر صغیر کے کسی اخبار میں ایک وقت میں اتنے بڑے نام ادبی لحاظ سے اور صحافتی لحاظ سے ایک وقت میں ایک جگہ جمع نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے فیض احمد فیض چیف ایڈیٹر تھے اس ادارے کے چراغ حسن حسرت امروز کے ایڈیٹر تھے اس میں سید سبت حسن جو مشہور دانشور اور مصنف تھے وہ اس ادارے کے ہفت روزہ لہل و نہار کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اس ادارے کے اردو کے اخبار امروز میں عبداللہ ملک تھے حمید اختر تھے ظہیر بابر تھے یہ سب لوگ وہ تھے جو اپنا ایک علمی ادبی مقام بھی رکھتے تھے سب کانٹیننٹ کی ادبی تاریخ میں چنانچہ جب امروز شائع ہونا شروع ہوا تو اس نے علمی ادبی حوالے سے اپنا ایک خاص مقام بنایا پاکستان کی صحافت نے اور خاص طور پہ اس کا جو اتوار کا ایڈیشن ہوتا تھا اس کو اس نے ادبی ایڈیشن کی حیثیت سے متعارف کرایا انیس سو ترپن میں ایک اخبار کوہستان کے نام سے ایک معروف ناول نگار نسیم حجازی صاحب نے نکالا وہ اخبار ابتدائی طور پہ راول پنڈی سے نکلا اور اس کا نام انہوں نے کوہستان رکھا راول پنڈی کے علاقے کے حوالے سے اس کے بعد اس کا ایک لاہور کا ایڈیشن بھی شائع ہونا شروع ہوا اس اخبار کی خصوصیت یہ تھی صحافت کی تاریخ میں اس کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ کوہستان سے پہلے تمام اخبارات اردو کے لیتھو پرنٹنگ میتھڈس پہ چھپتے تھے جو ایک پرانے زمانے کا طریقہ تھا چھاپنے کا جس کی چھپائی تبات بد شکل ہوتی تھی بدنما ہوتی تھی اور لیتھو پرنٹنگ پروسیس میں تصویر چھاپنی ممکن نہیں تھی لہذا اردو اخبارات جو تھے انیس سو ترپن تک ان میں فوٹو جرنلزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی تصویریں نہیں چھپا کرتی تھیں کیونکہ لیتھو پرنٹنگ کا جو پروسیس تھا اس میں تصویر چھپ نہیں سکتی تھی تو جب کوہستان نے نیا طریقہ پرنٹنگ کا اپنایا آف سیٹ پرنٹنگ کا اس وقت لیٹسٹ طریقہ تھا اس کو اپنایا امروز نے نے اس کوہستان نے تو اس نے فوٹو جرنلزم کی ابتدا بھی کی اور پھر اس کے بعد بہت جلد کراچی کے جنگ نے اور لاہور کے امروز نے فوٹو جرنلزم میں اپنا مقام بنایا اور تصویریں شائع کرنی شروع کی کیونکہ یہ سب اخبار پھر آف سیٹ پرنٹنگ پروسیس اپنا چکے تھے یہ سلسلہ انیس سو ترپن تک کا ہے اس عرصے میں ایک اہم واقعہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی تاریخ میں یہ ہوا کہ پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں ایک کمیونل رائٹ شروع ہوئے فسادات ہوئے مذہب کے نام پہ احمدیوں کے خلاف فساد کیا فساد ہو گیا اور ایک احمدی ورسز مسلم فساد جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا انیس سو ترپن میں کہ لاہور میں کچھ عرصے کے لیے مارشل لا لگا کے انتظام جو ہے لاہور شہر کا وہ فوج کے حوالے کرنا پڑا اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا کہ پولیس اور سول انتظامیہ اس کو قابو کرنے میں ناکام رہی تھی جب یہ فساد ختم ہوا اور لا اینڈ آرڈر بحال ہو گیا تو حکومت نے اس فساد کی تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کمیشن مقرر کیا اس کمیشن کے دو ارکان تھے جسٹس منیر تھے لاہور ہائی کورٹ کے اور جسٹس کیانی تھے یہ عدالتی تحقیقات کافی عرصے تک چلتی رہی اور اس میں علاوہ دیگر عوامل کے جو فساد کا ذمہ دار بنے اس کمیشن نے اخبارات کے کردار پہ بھی بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اس کمیشن نے یہ کہا اپنی فائنڈنگز میں کہ لاہور کے بعض اخبارات نے فسادات کو ہوا دینے کے لیے اور لوگوں کو فساد کرنے پہ انسائٹ کرنے کے لیے کافی اہم کردار ادا کیا ہے اور اس میں خاص بات یہ تھی اس تحقیقات کی کہ اس عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا اس کمیشن رپورٹ میں کہ لاہور کے کچھ اخبارات کو حکومت پنجاب نے ایڈلٹ لٹریسی فنڈ سے ناجائز طور پہ کچھ پیسے دیے تھے یعنی رشوت آپ کہہ سکتے ہیں یا اوبلائج کرنے کے لیے اخبارات کو اور ان سے اپنی مرضی کے مضامین ادارے اور خبروں کا ٹریٹمنٹ لکھوایا کروایا یہ پنجاب کے جو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنس تھے انہوں نے یہ انکشاف کمیشن کے سامنے کیا کہ ہم نے یہ پیسے تعلیم بالغاں کے فنڈ سے دیے اب ان سے یہ پوچھا عدالت نے کہ آپ نے یہ پیسے تعلیم بالغاں کے فنڈ سے کیوں دیے تو بہت دلچسپ جواب تھا سید نور احمد مرحوم کا انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہا جاتا ہے تمام دنیا میں کہ اخبارات لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور اخبار کیونکہ بالغ لوگ پڑھتے ہیں زیادہ تر تو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے لہذا ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کی اگر مدد کرنی ہے اخباروں کی تو وہ تعلیم بالغاں کے فنڈ سے کی جا سکتی ہے اس پہ میں نے یہ بات اس لیے بتائی آپ کو کہ اخبارات کا اثر ہمیشہ معاشرتی رویوں پہ بہت گہرا ہوتا ہے اور صرف اخبارات کا ہی نہیں کسی بھی میس میڈیا کا فلم کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں کے جو مقبول اداکار ہوتے ہیں ان کو لوگ کس طرح فالو کرتے ہیں ان کے کہے سے بڑے بڑے احتیاط دیتے ہیں ان کے کہے سے اپنے رویے بدلتے ہیں ان کے ہیئر سٹائل کو اپناتے ہیں ان کے کپڑوں کے سٹائل کو اپناتے ہیں جو فیشن وہ کرتے ہیں وہ مقبول ہو جاتا ہے تو بہت اثر پڑتا ہے فلم کا بھی اسی طرح ٹیلی ویژن کا اثر بہت ہے یہاں میں ایک بہت دلچسپ بات بتا دوں ٹیلی ویژن کے اثر کے حوالے سے تہتر میں سیونٹی تھری میں امریکہ کو ویتنام میں تیرہ سال کی جنگ کے بعد شکست ہوئی اور اس کو وہاں سے اپنی فوجیں نکالنی پڑی ناکام ہو گیا امریکہ ویتنام میں حالانکہ ویتنام کے مقابلے میں امریکہ ایک ملٹری سپر پاور کی حیثیت سے بہت زیادہ طاقتور تھا اس کے پاس بے پناہ فوجی وسائل تھے بہت سوفیسٹیکیٹڈ جدید ترین اسلحہ تھا جو وہ استعمال کر رہا تھا تمام فیسلٹیز فوج کو حاصل تھی وہاں جبکہ ویتنامی سپاہی جو تھے وہ بہت معمولی اسلحے سے لیس تھے اور ان کے پاس وسائل بھی وہ نہیں تھے جو امریکہ کے سپاہیوں کے پاس تھے اس شکست سے امریکہ کے محکمہ دفاع اور امریکی قوم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تو امریکہ کے محکمہ دفاع نے تحقیقات کی شکست کی وجوہ پہ تو اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ علاوہ دیگر وجوہ کے ہماری شکست کی ایک بہت بڑی وجہ ٹیلی ویژن کی وہ آزادی تھی جو ہم نے ٹیلی ویژن کو ویتنام سے وار سینز کو ڈائریکٹ امریکہ میں ٹیلی کاسٹ کرنے کی دی تھی یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ویتنام کی جنگ میں ٹیلی ویژن پہلی مرتبہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے direct from the front line war scenes telecast کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں تو ٹیلی ویژن تھا نہیں اس کے بعد شروع ہوا انیس سو پینتالیس کے اس کے بعد امریکہ نے ایک جنگ کوریا میں لڑی تین سال تک انیس سو پچاس سے ترپن تک اس وقت ٹیلی ویژن تو تھا مگر ابھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ کوریا سے ڈائریکٹ براہ راست ٹیلی کاسٹ کر سکیں امریکہ میں کیونکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی ابتدا انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی روس نے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ اسپوٹنک نام کا انیس سو ستاون میں خلا میں بھیجا تھا اور اس کے بعد پھر کمیونیکیشن سیٹلائٹس کا طریقہ شروع ہوا اور یہ ممکن ہو گیا کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک لائیو ٹیلی کاسٹ کر سکی اور انیس سو ساٹھ میں ہی امریکہ ویتنام میں انوالو ہوا تھا چنانچہ کوئی تجربہ نہیں تھا ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کا نہ فوج کو تجربہ تھا نہ ٹیلی ویژن والوں کو تھا چنانچہ انہوں نے ویتنام کے وار سینز سارے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کیے ویتنام سے امریکہ کے گھروں میں تو پینٹاگون کی ریسرچ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ امریکی عوام نے اپنے عزیزوں کو اپنے پیاروں کو اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو محض جنگ پہ مرتے دیکھا لائیو ٹیلی کاسٹ میں اس سے پہلے وہ صرف یا اخبار میں پڑھتے تھے یا خبروں میں سنتے تھے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی تو جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی چیز سنتے ہیں تو اس کی ایک تصویر خود سے اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں یہ تصویر جو ہم ذہن میں بناتے ہیں کسی واقعے کی وہ ریئلٹی سے دور ہوتی ہے وہ بڑی رومانٹک تصویر ہوتی ہے تو پینٹاگون کا کہنا یہ ہے امریکہ کے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا کہ جب لوگوں نے پہلی مرتبہ اپنے عزیزوں کو اپنے پیاروں کو محاذ جنگ پہ مرتے دیکھا تو یہ ان کا پہلا تجربہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ موت کس طرح آتی ہے محض پہ چنانچہ انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا اپنی حکومت سے کہ ہم ویتنام میں کیوں گئے ہیں ہمارا کیا کام ہے وہاں ان کا کہنا تھا کہ we have no business to be in Vietnam thousand of miles away why our sons husbands and brothers are dying there and this question was responsible for the defeat and demoralization of the American forces جس کی وجہ سے پینٹاگون کی ریسرچ کہتی ہے کہ امریکہ کو وہاں سے شکست کے بعد وتڈرا کرنا پڑا تو یہ میں نے اس لیے مثال دی ہے اس کی کہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے اور اتنا اثر ہوتا ہے ذرائع ابلاغ کا میس میڈیا کا کہ وہ باقاعدہ لوگوں کے رویے بناتے ہیں لوگوں کی شخصیات کو بلڈ کرتے ہیں اور لوگوں کی شخصیات کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کو توڑ بھی سکتے ہیں حوصلہ بڑھاتا بھی ہے میس میڈیا اور بے حوصلہ بھی کرتا ہے اور شکست بھی دلواتا ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو میس میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اور دشمن کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے اس کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے بہت اہم سبجیکٹ ہے میس میڈیا کے لیے جس کو ہم نفسیاتی جنگ یا سائیکلوجیکل وارفیئر کہتے ہیں وار آف ورڈس بھی کہتے ہیں ورڈس گیم بھی کہتے ہیں بہت سی ٹرمز اس کے لیے بہت سی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں تو کوئی بھی واقعہ ہو فسادات ہوں امن کی کوشش ہو کوئی نیچرل کلیمٹی ہو کوئی طوفان آ جائے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی سیلاب آ جائے اس میں لوگ مشکلات میں گھرے ہوں ان کی مدد کروانے کے لیے ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ان کی کیا حالت ہے میس میڈیا ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے چنانچہ جہاں ہم امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میس میڈیا کو وہیں پہ ہم میس میڈیا کے ذریعے سے اگر اس کو بے احتیاطی سے استعمال کریں اگر خبر لکھنے والا احتیاط سے خبر نہ لکھے اور کسی ایسے واقعے کی رپورٹنگ بے احتیاطی سے کرے جس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہونے کے کا خدشہ ہو تو اس سے بہت سا نقصان ہو سکتا ہے اور یہی سب کچھ انیس سو ترپن میں بعض اخبارات کے کردار سے واضح ہوا جس کی طرف جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جس کو منیر رپورٹ کہتے ہیں اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ساڑھے تین سو چار سو صفحے کی رپورٹ ہے اس میں روشنی ڈالی ہے یہاں ایک بات اور قابل غور ہے یہ کہا جا سکتا ہے ٹریبیوٹ پے کیا جا سکتا ہے حکومت کو اور اخبارات کو کہ صاحب اخبارات آزاد تھے حکومت نے مکمل آزادی اظہار دی ہوئی تھی اس لیے جو انہوں نے مناسب سمجھا اس کا اظہار کر دیا مگر تاریخی حقائق اس سے ذرا مختلف ہیں ہمارے پریس پہ وہی قانون لگ رہے تھے اس وقت بھی جو آزادی سے پہلے انگریزی سامراج نے ہندوستان کے لیے بنائے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس سو سینتالیس سے اور انیس سو اٹھاون تک جب مارشل لا لگا پاکستان میں پہلا اس وقت تک صرف پنجاب میں ساٹھ کے قریب اخبارات رسائل اور کتابیں ایسی تھیں جن پہ پابندی لگی پریس اینڈ پبلیکیشن لاس کے تحت بہت سے پریس بند ہوئے بہت سی کتابیں ضبط کی خاص طور پہ ایسی کتابیں اور ایسے رسائل جن کا تعلق انجمن ترقی پسند مصنفین کے لٹریچر سے تھا اس کے ادب سے تھا یہ انجمن انیس سو چھتیس میں لندن میں بنی تھی اس کے بعد اس کی شاخیں بمبئی دلی اور لاہور میں قائم کی گئیں اور ان کا نعرہ تھا ان ادیبوں کا جو اس کے ممبر تھے انہوں نے نعرہ لگایا تھا ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کا کیونکہ اس سے پہلے جو ادب تخلیق ہو رہا تھا جو چیزیں لکھی جا رہی تھیں ادب کے حوالے سے ان کے مصنفین کا یہ کہنا تھا کہ ادب جو ہے اس میں صرف خوبصورت چیزیں ہونی چاہیے حسن ہونا چاہیے خوبصورتی ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے ترقی پسند مصنفین نے یہ کہا کہ یہ چیزیں زندگی کے حقائق کے مطابق نہیں اور ادب وہ اچھا ہے زندہ ادب وہ ہوتا ہے جو زندگی کی ریئلٹیز کو ڈپیکٹ کرے اس کو پیش کرے اگر کسان مشکل میں ہے اگر مزدور مشکل میں ہے اگر عورت کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اگر بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے یہ بدصورتی نہیں ہے یہ زندگی کے حقائق ہیں جن کو ادیب کا فرض ہے کہ وہ پیش کرے پاکستان کیونکہ شروع سے امریکہ کا دوست بننے کا پاکستان کے حکمرانوں نے فیصلہ کیا تھا اور یہ نظریہ جو تھا اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اشتراکیت کا نظریہ ہے جس کی لیڈرشپ سابق سوویت یونین کے ہاتھ میں تھی جس کو کمیونسٹ روس کہتے تھے مغربی ممالک تو ہماری حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی یہ نظریات خطرناک لگتے تھے چنانچہ بہت سی سختیاں کی جاتی تھیں ان ادیبوں پہ بھی ان شاعروں پہ بھی جو یہ باتیں کرتے تھے لکھتے تھے اور اس صحافت پہ بھی پابندیاں لگائی جاتی تھیں جن میں اس قسم کا مواد شائع ہوتا تھا سعادت حسن منٹو جو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں بعض لوگوں کے نزدیک دنیا کے تین بڑے افسانہ نگاروں میں ان کو شامل کیا جاتا ہے فرانس کے موپسا روس کے چیخوف اور سب کانٹیننٹ کے یا اردو کے سعادت حسن منٹو ان کی پانچ کہانیوں پہ اسی عرصے میں انیس سو سینتالیس سے انیس سو باون تک مقدمہ بھی چلایا گیا یہ کہہ کے کہ ان میں فواہشی کا عنصر پایا جاتا ہے اگرچہ وہ مقدموں میں بری ہو گئے تو ایسے جو لٹریچر تھا کتابیں تھیں میگزین تھے اور اخبارات تھے جو اس قسم کے نظریے کو فروغ دیتے تھے وہ زیر اتاب رہتے تھے زیادہ تر تو ایسے ساٹھ کیسز ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں سینتالیس سے انیس سو اٹھاون تک صرف پنجاب میں جن میں یہ ایکشن لیے گئے ان اخبارات رسائل اور کتابوں کے خلاف یہاں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا اور وہ بات ہے پاکستان کے ادبی رسالوں اور جریدوں کی جس وقت یہ ترقی پسند ادب کی تحریک زوروں پہ تھی تو پاکستان سے ادبی رسالے اور جریدے بہت اچھے معیار کے ہائی کوالٹی میگزینس جن کو آپ دنیا کے کسی بھی زبان کے لٹریری میگزین سے مقابلہ کر سکتے وہ بہت بڑی تعداد میں شائع ہو رہے تھے اور ان کے پڑھنے والے بھی موجود تھے ان کا معیار بھی تحریروں کا اور ان کی پرنٹنگ کا بہت اچھا تھا اور سارے معاشرے میں ہمیں ایک ادب کی تحریک نظر آتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ سنساٹھ کی دہائی کے بعد یہ میگزین ادبی میگزین ادبی رسائل و جرائد یہ ختم ہونے شروع ہوئے یہ مرنے شروع ہو گئے اور ان کی جگہ ڈائجسٹ صحافت نے لے لی جس کا انداز مغرب سے آیا تھا ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک بہت مشہور ڈائجسٹ ہے انگریزی زبان کا ریڈرز ڈائجسٹ اس سے متاثر ہو کے بہت سے لوگوں نے پاکستان میں اردو زبان میں ڈائجسٹ صحافت کی ابتدا کی جنہوں نے وہ جگہ لے لی رفتہ رفتہ جو کسی زبانے میں ادبی رسائل اور جرائد کے پاس ہوا کرتی تھی آج بہت کم ہمیں اعلی معیار کا کوئی ادبی رسالہ نظر آتا ہے جبکہ انیس سو پچاس کی دہائی میں اور ساٹھ کی دہائی کی ابتدا میں بہت سے میگزین اچھے معیار کے ہمیں دستیاب تھے آج کے دور میں پاکستان میں ہماری ایک تحقیق کے مطابق پچاسی ڈائجسٹ میگزینس جو ہیں وہ بازار میں دستیاب ہیں تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ادبی رسالوں کے مقابلے میں ڈائجسٹ میگزینس کیوں اتنے کامیاب ہو گئے اور وہ کیوں ناکام رہ گئے اس پہ ہم کسی اگلی ڈسکشن میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے میں صرف یہ بتا رہا تھا یہ مثال میں نے اس لیے دی اتنی تفصیل سے کہ جو کوئی بھی ذریعہ ابلاغ ہوتا ہے وہ پرنٹ کا ہو اخبار رسالہ میگزین کتاب پمفلیٹ پوسٹر یا وہ الیکٹرانک میڈیا میں شامل ہو ٹیلی ویژن ہو ریڈیو ہو ویڈیو ہو کمپیوٹر ہو وہ لوگوں کی سوچ اور رویے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ سلسلہ انیس سو اٹھاون تک چلا اور ہماری حکومتیں مختلف اس وقت تک انہی قوانین کے تحت اخبارات رسائل یعنی پریس کو ڈیل کرتی رہی جو ہمیں انگریزی سامراج سے ورثے میں ملے تھے ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی انیس سو اٹھاون میں پہلا مارشل لا لگ گیا پاکستان میں سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو آئین جو انیس سو چھپن میں بنا تھا محض دو سال کے عرصے میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا اس کی تنسیخ کر دی گئی منسوخ کر دیا گیا اور فوج کے commander chief general Muhammad Ayub Khan نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ عہدہ سنبھال لیا مارشل لاء کو ڈکلیئر کیا تھا صدر نے جو سکندر مرزا تھے میجر جنرل سکندر مرزا صدر تھے انہوں نے یہ کہہ کے مارشل لا لگایا تھا کہ دستور ساز اسمبلی اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے انیس سو چھپن میں جو آئین بنا تھا وہ کامیاب نہیں ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں لوگ مختلف صوبے فیڈریشن کے یونٹس مختلف لہذا میں حالات کو سیدھا کرنے کے لیے اور حکومت کو بہتر کرنے کے لیے اور جمہوریت کو مضبوط لائنوں پہ ڈالنے کے لیے خطوط پہ چلانے کے لیے حسائن کو منسوخ کر کے اقتدار فی الحال عارضی طور پہ فوج کے commander in chief general Muhammad Ayub Khan کو دے رہا ایوب خان نے بیس دن کے بعد ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر کو بھی فارغ کر دیا ان سے استعفی لے لیا اور ان کو ملک بدر کر دیا وہ لندن چلے گئے اب ہمیں سب کو معلوم ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مارشل لا اور آزادی اظہار یا کسی قسم کی آزادی مارشل لاء میں آئینی آزادی جب آئین ہی منسوخ ہو گیا تو آئین کے دیے ہوئے تحفظات اور آئین کی دی ہوئی مراد بھی ختم ہو گئی اسی میں آزادی اظہار بھی شامل ہے تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں مارشل لاء اور آزادی اظہار چنانچہ آزادی اظہار پہ اخبارات پہ ہر چیز پہ بڑی سختی کے ساتھ پابندی عائد کر دی گئی اس عرصے میں کچھ ایسے اقدامات کیے مارشل لا رجیم نے جنہوں نے پاکستان کی صحافت پہ بڑے دور اثرات ڈالے نہ صرف صحافت پہ اثرات ڈالے بلکہ اس کی وجہ سے جو سیاست پہ اور معاشرے پہ اثرات پڑے وہ بھی بہت نمایاں طریقے سے نظر آنے لگے ماشاء اللہ لگنے کے چھ مہینے بعد مارچ انسٹھ میں مارشل رجیم نے پی پی ایل جس کا ذکر کئی دفعہ ہم یہاں کر چکے ہیں پروگرسو پیپرز لمیٹڈ جو پاکستان ٹائمز دو جگہ سے راول پنڈی اور لاہور امروز تین جگہ سے کراچی لاہور اور ملتان اور ایک لاہور سے بہت اعلیٰ معیار کا ویکلی اخبار ویکلی رسالہ و نہار یہ شائع کر رہا تھا میں نے پہلے بتایا کہ یہ اخبارات میں ان اخبارات میں جو ادیب مصنف اور دانشور جمع ہوئے تھے ان کا تعلق زیادہ تر پروگرسو رائٹرز موومنٹ کی تحریک سے تھا اور پاکستان کی حکومت کے لیے اور خاص طور پہ فوجی حکومت کے لیے وہ نظریات ناقابل قبول تھے چنانچہ مارچ انیس سو انسٹھ میں ففٹی نائن میں مارشل اللہ حکومت نے اس ادارے کو سرکاری تحویل میں لے لیا جس کے بعد اس میں سے کچھ لوگوں نے استعفی دے دیا جب سرکاری تحویل میں چلا گیا یہ اخبار اور اس پہ حکومت نے ایک سرکاری ایڈمنسٹریٹر اپنی تحویل میں لینے کے بعد مقرر کر دیا یہ پہلا قدم تھا جو صحافت کے خلاف اٹھایا مارشل لا کی حکومت نے انیس سو ساٹھ میں حکومت نے پاکستان کی بڑی news agency Associated Press of Pakistan A P P اس کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا اس وقت صرف دو نیوز ایجنسیاں تھیں ایک پاکستان پریس انٹرنیشنل انیس سو چھپن میں نئی بنی تھی وہ بہت چھوٹی سی ایجنسی تھی جبکہ A P P Associated Press of Pakistan وہ ایجنسی تھی جو آزادی سے پہلے ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا کہلاتی تھی تو اس کا جو حصہ پاکستان میں رہ گیا تھا اس کو کچھ سینئر اخبار نویس اپنا ایک ٹرسٹ بنا کے ایک گورننگ بورڈ بنا کے اس کو آزاد ایجنسی کے طور پہ چلا رہے تھے مارشل لا کی فوجی حکومت نے اس کو بھی سرکاری قبضے میں لے لیا اس کے بعد ایک اور قدم کیا نیوز ایجنسیز کے حوالے سے علاوہ اس ملکی ایجنسی کے بہت سی غیر ملکی ایجنسیاں بھی پاکستان میں کام کر رہی تھیں اس طرح جیسے دنیا کے سارے ملکوں میں کرتی ہیں یہاں میں یہ بتا دوں کہ نیوز ایجنسیاں کام کیسے کرتی ہیں نیوز ایجنسیوں کا کام ہے کہ ساری دنیا سے یا سارے ملک سے خبریں جمع کر کے اور ان تمام اداروں کو مہیا کرنا جو وہ خبریں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو دنیا میں سو ڈیڑھ سو نیوز ایجنسیاں ہیں اس وقت اس میں سے چار بہت بڑی بین الاقوامی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں جو دنیا کے تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں میں اپنی سروس مہیا کرتی اے ایف پی فرانس کی ایجنسی ہے agency France Press A A P Associated Press of America یہ امریکہ کی ایجنسی ہے ایک اور امریکی ایجنسی بڑی United Press International U P I اور ایک برٹش ایجنسی رائٹر جو دنیا کی سب سے پرانی نیوز ایجنسی ہے سب سے پہلے دنیا میں جب نیوز ایجنسیاں ایجاد ہوئیں یہ کام شروع ہوا تو رائٹر نے سب سے پہلے نام تھا ایک صاحب کا رائٹر انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اپنی ایجنسی کا نام رائٹر رکھا تھا یہ چار بین الاقوامی ایجنسیاں بہت بڑی ہیں پاکستان میں اس وقت بہت سی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کام کر رہی تھیں نیوز ایجنسی ایک جگہ سے جب خبر دیتی ہے کسی اپنے بیوروں سے کسی دفتر سے پہلے ٹیلی پرنٹر استعمال کرتے تھے اب کچھ عرصے سے انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے شروع کیے تو ٹیلی پرنٹر پہ خبر دینے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے بیورو میں بیٹھ کے ایک خبر کو جب ٹیلی پرنٹر پہ ٹائپ کرتے ہیں یا اس کا ٹیپ چلاتے ہیں تو دنیا میں جہاں جہاں آپ کے سبسکرائبر موجود ہیں جو بھی آپ کی سروس خریدتے ہیں وہ سب وہاں وہ خبر بیک وقت پہنچ جائے گی وہ لینڈ کرے گی اخبارات کے دفاتر میں جنہوں نے وہ سروس خریدی ہوئی ہے وہ جائے گی ریڈیو اسٹیشنس پہ ریڈیو سروسز کو ٹیلی ویژن سروسز کو یا ان انڈیویجولس کو جنہوں نے وہ سروس خریدی ہوئی ہے اپنی معلومات کے لیے اب پاکستان کے میڈیا پہ تو مارشل لاء نے ہولڈ کر لیا غیر ملکی ایجنسیوں کو کیسے کنٹرول کریں ان کے تو دفاتر ملک سے باہر ہیں اور وہاں بیٹھ کے خبریں بھیج رہے ہیں وہ چنانچہ ایک آرڈر جاری کیا مارشل لاء کی حکومت نے کہ غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنی سروس پاکستان میں اخبارات ریڈیو کو براہ راست نہیں دے سکتی وہ اپنی سروس پاکستان کی جو دو اپنی نیوز ایجنسیاں ہیں اے پی پی اور پی پی آئی پی پی آئی کا نام اس وقت پی پی اے تھا پاکستان پریس ایسوسی ایشن وہ ان میں سے کسی ایک ایجنسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گی اور ان کے ذریعے سے اپنی خبریں پاکستانی اخبارات کو دیں گی تو اس طرح پاکستانی ایجنسیوں کے تھرو ان کی سروس کرنے سے حکومت کا کنٹرول اس پہ بھی ہو گیا اور یوں انہوں نے انٹرنیشنل نیوز سروسز کو بھی پاکستان میں سینسر کرنے کا یا ان کی پالیسیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا جو ہے وہ انتظام کر لیا یہ ان کا دوسرا قدم تھا اس کے بعد نیشنل پریس ٹرسٹ بنایا جس میں جس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اخبارات کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں اگر ان کے حالات اچھے نہ ہوں چنائے تھے انیس سو چونسٹھ پینسٹھ میں تقریباً ساٹھ فیصد بڑے اخبارات جو ہیں وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کی ملکیت ہو گئے اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ایوب خان کے ڈاؤن فال تک اس پہ ہم اگلے ڈسکشن میں بات کریں گے